حضرت عبید بن جوریج سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ صرف ان دو یمنی کونوں یعنی حجر اسود اور رکنی یمانی ہی کو چھوتے ہیں کیا وجہ ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو کونوں یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ کسی کونے کو چھوتے نہیں دیکھا یہ روایت مختصر ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار نو سو تریپن